خالد بن اسید کی آل میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں قرآن مجید میں خوف اور حضر کی نماز کا تذکرہ تو ملتا ہے لیکن ہم سفر کی نماز کا کوئی ذکر نہیں پاتے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے اب ہم وہی کچھ کریں گے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے حدیث نمبر تیئیس سو باون مسند احمد